حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا آپ کے پیشاب کرنے سے پہلے میں ایک طرف ہٹا تو آپ نے مجھے بلایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے پاس یعنی دوسری طرف منہ کر کے کھڑا رہا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے موضوع پر مزاح کیا سنن نسائی حدیث نمبر اٹھارہ